عبد الرحمن بن قاسم نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ فرما رہی تھی میں اپنے ان دونوں ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے جانے والے جانوروں کے ہار بٹتی تھی پھر آپ نہ ایسی کسی چیز سے الگ ہوتے اور نہ ایسی کوئی چیز تر کرتے تھے جو احرام کے بغیر آپ کیا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ستانوے